یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تفکون فالق الاسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتحتدوا بها في ظلمات البر والبحر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 سبحانه وتعالى دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا کہ تم کدھر بچی جا رہے ہو وہی ہے جو سب کو چار کر کے صبح کو ظاہر کرتا ہے اور جس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا وقت بنایا ہے اس نے چاند سورج کے شروع و غروب کا احساس مقرر کیا ہے یہ زبردست قدرت علم رکھنے والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریخیوں میں رات کا معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے ہم نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں پھر وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا ہے پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے فرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جمع جگہ ہے ہم اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جسے مضبوط رکھتے ہیں پھر وہی ہے جس نے آسمان سے بارشیں برسائی ہیں پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر طرح کی نباتات اگائی ہے پھر اسی سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے ہیں اور پھر ان سے کہہ ہوئے دانے اگائے ہیں پھر کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے ہیں جو بوجھ کے مارے چھپے ہوتے ہیں ہم نے زیتون اور انار کے باغ اگائے ہیں ان کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں اس کا اس پھل کا اس کا پھل دیکھو جب یہ پھل رہا ہے اور اس کا پکنا دیکھو بے شک یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں اس پر بھی ان لوگوں نے جنہوں کو اللہ کا شریک بنایا ہے حالانکہ وہ خدا ان کا خالف تھے انہوں نے خدا کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کراتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے بالاتا ہے اللہ بات ہے چیزوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں ان اللہ خالق الحبی والنوا دانے اور اپنی گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے کیا تذکرہ چل رہا ہے اس بات کو پہلے آپ سے ہم لے لیں شروع سے اس کا صورت جو موضوع ہے سورہ انعام کا اللہ کے بارے میں اللہ کی توحید کے بارے میں جو دلائل ہیں قرآن کریم کے کتاب حق ہونے کے بارے میں جو دلائل ہیں حضور اقدام وسلم کے خدا کا سچا رسول ہونے کے بارے میں جو دلائل ہیں اور آخرت کے بارے میں وہ بیان کی جا رہی کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ مالک اور آقا ہے ہمارا کیا دلیل ہے اور وہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے دور اقدام مسلم خدا کے سچے رسول ہیں اس کی کیا دلیل رسول ہوا بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہوا کرتے پھر یہ کہ آخرت کا دن آئے گا اس کی کیا دلیل ہے قرآن قدیم یہ خدا کی کتاب ہے اس کی کیا دلیل ہے یہ سارے سوالات ہیں جو وہ لوگ حضور سر سے کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں ہی پوری صورت ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ ہر دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک دلیل سے دیگر دلائل بھی ثابت ہوتے ہیں ایک بات ثابت ہوتی ہے توحید مسئلہ ثابت ہوتی ہے اسی سے آخرت بھی ثابت ہوتی ہے اسی سے لکھا بھی ثابت ہوتی ہے تو یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا جو جسے چلا رہا ہے اور اس میں ہر طرح کے دلائل بیان ہو رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ آیات آفاق بیان کر رہا ہے اپنے آیات آفاق کرتے ہیں یعنی پوری کائنات کو خدا تعالیٰ کی دیکھو اس کائنات میں تمہارے ہر چیز کی دلیلیں موجود ہیں اللہ کی زمین کے تعلق دیکھو نظر پھیلا کر اوپر دیکھو نیچے دیکھو اپنے آپ کو دیکھو پوری کائنات کو دیکھو تمہیں دلیلیں ساری مل جائیں گی یہی مل جائیں گی دور جانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ابھی واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو دیکھا چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا اس سے اللہ کو پہچان گئے دوسرے کو بتایا کہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ ڈوبتے ہیں اگر ان کا چمکنا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا ہے تو ڈوبنے سے سب کے ساتھ ڈوبنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے تو پوری کائنات میں یہ دلائل ہیں موجود اسی انداز میں اللہ تعالیٰ اس پورے رخو کے اندر آیا سے آفاق بیان سے استعمال آیا پوری کائنات کو دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہے ان اللہ خالق الحب و نوا ان اللہ خالق الحب و نوا دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ دلیل کا شروع کر رہا ہے پہلے اپنے نیچے دیکھو نظر نظر ڈالو قدموں کے نیچے دیکھو یہی زمین جی گھٹی اس کے اوپر تم چلتے ہو دانا اس میں بوتے ہو اس میں سے کوکل نکل آتی ہے کون اس دانے کو پھاڑتا ہے کون اس میں سے کوکل نکالتا ہے اور ہمیشہ آپ جو دانہ بوتے ہیں جو کٹلی بوتے ہیں وہی درخت اس میں سے نکلتا ہے یہ کیسا قانون ہے کوئی دوسری چیز نہیں نکلتی اتنے سے دانے میں پورا درخت چھپا ہوتا ہے املی کے درخت سے بیچ میں پورے املی کا درخت چھپا ہوتا ہے ایسا درخت جس میں پھر ایک بار بیج جبانے کی صلاحیت ہوتی ہے سے اس جیسے نہ جانے کتنے تو اس دانے کو کون پھاڑتا ہے ایک مقرر ضابطے کے اندر اس کو اس کو اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے اللہ فارغ الفیبہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے بہت چھوٹی سی چیز جگہ ہے بہت نمی سی چیز ہے دانا زمین میں دبا ہوتا ہے پہلے نظر نیچے ڈالو اور دیکھو کیسے یہ کوپل بن جاتا ہے اس کی کوپل خود یہ بتا رہی ہے اس کوپل کا نکلنا کہ یہ ایک پورے عالمی نظام میں بنا ہوا ہے اور جس نے اس دانے کو پھاڑا ہے اسی نے پوری کائنات کو بنایا یہ کیسے ثابت ہوتا ہے یہ ایسے ثابت ہوتا ہے کہ دانا کوپل کیوں بنتا ہے اور کوپل درخت کیوں بنتی ہے دانا کوپل بنتا ہے کیونکہ اس کو موسم ملتے ہیں اچھا۔ کیونکہ اس کو پانی ملتا ہے بارشیں ملتی ہیں اگر بارشیں اس کو نہ ملیں زمین مٹی اس کو تعاون نہ دے پانی اس کو تعاون نہ دے ہوائیں کو تعاون نہ دیں تو وہ دانا کبھی کوپل نہیں بن سکتا کبھی پھٹ نہیں سکتا وہ دانا اس لیے پھٹ جاتا ہے اس لیے کوپل بن جاتا ہے کہ موسم اس کو تعاون دیتے ہیں اس کو جیسی موسم چاہیے وہ موسم آتے ہیں دھوپ چاہیے کبھی چھاؤں چاہیے دھوپ بھی ملتی ہے چھاؤں بھی ملتی ہے پانی چاہیے اوس چاہیے نمی چاہیے وہ سب ملتی ہے مٹی کی صلاحیتیں ملتی ہیں یہ سب مل جل کر دانے کو ایک کوپل بنا ہے تو اس دانے کے کوپل بننے میں پوری کائنات شریک ہوتی ہے کیسے شریک ہوتی ہے آپ سوچیں اگر اس کو موسم چاہیے دانے کو تو موسم کیسے بنتے ہیں موسم بنتے ہیں دھوپ کے آنے اور جانے موسم بنتے ہیں سورج کی گردش کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج بھی شریک ہے اس گانے کو کوپل بنانے میں اس کا مطلب یہ ہوا سورج بھی شریک ہے اس گانے کو کوبل بنانے میں زاویے جو زمین کے بنتے ہیں ان زاویوں سے جو دھوپ زمین کو ملتی ہے اسی سے موسم بنتے ہیں زمین جو گھومتی ہے گردش کرتی ہے اور سورج کی دھوپ صبح پڑتی ہے یہی زاویے موسم بناتے ہیں کبھی دور سے دھوپ پڑتی ہے تو سردی ہوتی ہے کبھی قریب سے دھوپ پڑتی ہے تو گرمی ہوتی ہے کبھی سورج کی شوائیں سیدھی آتی ہیں کبھی آڑیا ہو کر کے آتی ہیں اسی سے موسم بنتا ہے پچھے دن رات بنتے ہیں تو موسم بنتے ہیں ان موسموں سے ان موسموں کی ضرورت ہے اس دانے کو اور گوپل بننے کے لیے جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج شدید ہے لیکن سورج کی گردش جس سے موسم بنتے ہیں یہ خود نظام شمسی کا جز ہے یہ سورج خود ایک نظام شمسی کا جز ہے اور جس حساب جو حساب اس کے لیے طے ہے سورج کے لیے اگر وہ حساب پلٹ جائے ذرا سا بھی ہٹ جائے سڑک جائے تو نظام شمسی آپس میں ٹکرا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نظام شمسی کی دانے کو کومل بنانے میں شریک ہے کیونکہ اگر وہ ذرا سا ہل جائے اپنی جگہ سے تو سورج یہ دھوپ نہیں دے سکتا یہ انگس نہیں دے سکتا اور جب نہیں دے سکتا تو یہ موسم نہیں آ سکتے اور جب یہ موسم نہیں آ سکتا تو یہ دانا کوپل نہیں بن سکتا تو دانے گڈلی کب پھٹتی ہے کب کومل بنتی ہے جب پوری کائنات اس میں شریک نظام شمسی بھی اس میں شریک اور نظام شمسی کیا پوری کائنات کیونکہ نظام شمسی جو ہے ہمارا یہ بھی کائنات میں سیٹ ہے پوری کائنات کے نظام میں پہلے اور کائنات کا پورا نظام ذرا سا بگڑ جائے تو نظام شمسی بھی بگڑ جائے گا نظام شمسی بگڑ جائے گا تو سورج کا سسٹم بھی بگڑ جائے گا سورج کا بگڑ جائے گا تو موسم کا سسٹم بھی بگڑ جائے گا اور جب موسم کا سسٹم بگڑ جائے گا تو دانے کا کوپل نہیں بنتا ہے ایک دانے کو کوپل بننے میں پوری کائنات شریک ہوتی ہے سورج تعاون کرتا ہے موسم تعاون کرتے ہیں اصل پانی چاہیے پانی کہاں سے آتا ہے سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے آن کے برستی بھی ہے کوپل کے اوپر سمندر بھی شریک اس کو کوپل بنانے سے ہوائیں ہوائیں چاہیے ہوائیں اڑتی ہیں ہوائیں بھی شریک ہیں تم گوگل بنانے میں پوری کائنات شریک ہے جب مل جل کر یہ دانا پھٹ رہا ہے اگر سورج کا خدا کوئی اور ہوتا اور سمندروں کا خدا کوئی اور ہوتا اور نظام شمسی کا خدا کوئی اور ہوتا تو یہ دانا کبھی گوبل نہیں بن سکتا یہ سب مل جل کر کے ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں تو دانا جو پھٹا یہ پھٹنا ہی اس بات کا ضرور ہے کہ نظام ایک ہے یہ پورا ایک ہی نظام ہے دو نظام نہیں ایک ہی مشین ہے ایک ہی نظام کے تحت قانون کے تحت چل رہی ہے اس کا انجینئر ایک ہی ہے اس نے اس دانے کو بنایا ہے اس نے پوری کہنا کو بنایا ہے ان اللہ خالق الحق و نوا دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی وہ مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے مردہ پٹی سے ہرا بھرا درخت نکلتا ہے اس میں زندگی آ جاتی ہے اور پھر ہرا بھرا درخت ڈوب کر فضا کا شکار ہو کر ایک بار پھر مٹی بن جاتا ہے یہ عروج و زوال کا تسلسل کائنات میں جاری ہے مکمل ایک چیز پیدا ہوتی ہے پھر مر جاتی ہے اور پھر مردہ میں سے پھر دوبارہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے یہ تسلسل ہر میں موجود ہے کائنات میں سردیوں سے دو ہزاروں برس دنیا چلی آ رہی ہے زندگی اور موت کے تسلسل قائم ہے درخت پیدا ہو رہے ہیں اور سوکھ جاتے ہیں حدا پیدا ہوتا ہے اور مرجھا جاتا ہے سوکھ ٹوٹ جاتا ہے پھر مٹی بن جاتا ہے مٹی سے زندگی پیدا ہوتی ہے زندگی سے پھر مٹی پیدا ہوتی ہے یہ عروج و زوال کا ایک سسٹم قائم ہے زندگی اور موت کا ایک پورا نظام قائم ہے پوری کائنات کے اندر اگر اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے تو یہ تغیر کیوں کہاں سے آتے ہیں پھر تو تمام چیزیں اگر زندہ تھی تو زندہ ہی رہنی چاہیے مردہ تھی تو مردہ ہی رہنی چاہیے تھی یہ زندگی میں سے موت کہاں سے نکل آتی ہے اور موت میں زندگی کہاں سے نکل آتی ہے بے جان مادہ تھا یہ پورا تو یہ روح کہاں سے آئی جان کیا چیز ہے اور یہ جان اگر ہے تو چلی کہاں جاتی ہے اور پھر یہ مردہ میں جان کہاں سے پڑ جاتی ہے یہ کہاں سے جان زندگی اور موت کا تصویر کیوں قائم ہے اگر کوئی خدا نہیں تھا اندھی مشین ہے تو اندھی مشین تو ایک ہی پوری چلتی رہتی بس زندگی ہے تو زندگی ہی رہتی موت ہے تو موت ہی رہتی موت زندگی کہاں سے آ گئی اور زندگی سے موت کہاں سے آ گئی اور اگر ایک خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے دو خدا ہوتے ہیں مثلاً تو یہ سسٹم بھی چل رہا ہے زندگی اور موت کا کسی ایک چیز کے بارے میں تو بدل جاتا اگر دو خدا ہوتے ہیں مثلاً ایک سمندر کا خدا الگ سے ہوتا مثلاً درختوں کا خدا الگ سے ہوتا تو اس کے بارے میں تو بدل جاتا یہ اصول جیسے یہ اصول دنیا کے چیز کے بارے میں زندگی کے بعد موت کے بعد موت کے بعد زندگی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے اور پھر ایک اللہ ہے اور ایک ہے پورا ایک سسٹم چلا رہا ہے نہ ہوتا اگر خدا تو یہ مشین اندھی ایک ہی انداز میں جیسے چلتی رہتی ہے مشین ایک ہی اسٹائل میں بس زندگی زندگی چلتی رہتی کبھی موت ہی نہ آتی یا موت کی موت چلتی رہتی کبھی زندگی نہ آتی زندگی کے بعد موت آتی ہے تو معلوم ہے خدا ہے اور کسی اور ہر چیز میں یہی ایک قانون ہے یہ قانون بدلا نہیں کسی بھی ایک چیز میں جس کا مطلب خدا بھی ایک ہی ہے وہی طرح ثابت ہوتی ہے زندگی سے موت موت میں زندگی تو یہ ایک بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قانون عروج و زوال اور قانون حیات و مماد یہ خالی اندر کا سوال نہیں ہے ہر تصویر میں دیکھو تو انڈے میں مرغی کو نکالتا ہے مرغی اسے انڈے کو نکالتا ہے جو یعنی زندہ کو مردہ میں سے پیدا کرتا ہے مردہ کو زندہ میں سے پیدا کرتا ہے یعنی مرغی میں سے انڈے کو پیدا کرتا ہے انڈے میں سے مرغی کو پیدا کرتا ہے بات ختم میں کی بات نہیں کر رہا ہے انڈے مرغی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر پورا کافی کائنات جس اصول پر چل رہی ہے مکمل حیات کے بعد موت موت کی بات حیات ہر چیز کے اندر یہ اللہ کے وجود کا اس کی توحید کا کھلا ہوا ثبوت ہے یہ خود جو خوشی نہیں میے ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا اللہ یہ یہ قادر مطلق جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے یہ ہے تمہارا اللہ کا اناج سکون تم کدھر بھیجتے جا رہے ہو کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو مشرقی مکہ دنیا کی ساری قومیں اللہ کو تو مانتی ہیں خدا کو تو مانتی ہیں کوئی خدا کا انکار نہیں کرتا ہے وہ بھی مانتے تھے جن کے ساتھ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے صحیح بات مانی صحیح راہ پر تھوڑی دور آئے اللہ کو مانا لیکن ٹھیک وہیں سے پھر پلٹ مار دیا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا اس کی طاقتوں میں حصے بانٹ لیے تو اس کو فرمایا کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں اچھے خاصے آ رہے تھے اچھے خاصے تو عید کی راہ پہ آ رہے تھے اچھے خاصے خدا کو سب سے بڑا سب سے بڑی طاقت مانتے مانتے ہوئے آ رہے تھے تم خود خدا کو سب سے بڑی طاقت تم نے مانا تھا ہر مجھے قوم دنیا کی مانتی ہے جب خدا ہی سب سے بڑی طاقت ہے تو پھر کیوں الٹے پھر جاتے ہیں کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں اچھے خاصے سیدھی راہ پر چلتے چلتے قدم پلٹ جاتے ہو پڑھنا تو سکون خالق الاصباح وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا ہے ابھی آپ کو دانا دکھایا زمین کے نیچے اب ذرا آپ کو ابھی آپ زمین کے جہاں دانے دیکھ رہے تھے دانا روٹی کو دیکھ رہے تھے اب ذرا آپ اوپر آگ اٹھائیے کہ یہ پردہ شب میں سے صبح کو پھاڑ کے کون نکالتا ہے آسمان بن گیا ہے دوڑائی چاند ستارے دیکھیے سورج دیکھیے اوپر دیکھیے پہلے خدا تعالیٰ نے معمولی چیزیں دکھائی آپ کو زمین کے نیچے اور پھر بڑی بڑی چیزیں دکھا رہا ہے آسمان کے اوپر اوپر دیکھو وہی جس نے دانے کو پھاڑا صبح کو آسمان کے اوپر سب کو کو کر کے صبح وہی وہی پھاڑتا ہے تسلسل شب و روز جو نقش گرے ہیں تمام واقعات اسی تسلسل سے نکلتے ہیں دن اور رات کے تسلسل سے کبھی نہیں ڈوبتا کبھی اس کا یہ ضابطہ منقطع نہیں ہوتا وہ خدا ہی تو ہے جاڑ لئی لے سکن پھر وہ رات کھا جاتی ہے آسمان کے اوپر تمہارے لیے سکون کا پیغام لے کر وہی آسمان جسے تم نے صبح کو دیکھا تھا طلوع ہوتے ہوئے اسی پر رات کی جاگر پھیل کے دیکھتے سکون کے لیے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم رات کو آرام سے سو جاؤ دن بھر دل بتے ہارے تو اس کا اشارہ بھی ہے کہ دن میں اتنا کام کرو کہ جاؤ گزارا لے لے سکنا رات کو بنایا تمہارے لیے تاکہ تھکے ہارے آرام کرو اس کا مطلب دن میں کام کرو تاکہ تھک ہار جاؤ تو رات کو بنایا تمہارے لیے سکون و شم سا مرا پھر بنا دیا چاند اور ستاروں کو ایک حساب سے ایک حساب ان کا مقرر کر دیا چاند اور ستاروں العزیز العلیم یہ ایک جاننے والے طاقتور کا پلان ہے یہ ایک جاننے والے طاقتور کا پلان ہے تقدیر یہ اس کی پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا ثابت ہوا چاند اور ستارے معبود نہیں ہیں وہ تو خدا کے بنائے ہوئے نظام کے پرزے ہیں پہلی بات یہ ثابت ہوئی کیونکہ خدا کا بنایا ہوا پلان ہے دوسری بات یہ کہ خدا کائنات کا جز نہیں ہے کائنات اس کا پلان ہے اور وہ تو پلانا ہے پلان بنانے والا ہے تو اس کا جز نہیں ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی جیسے بہت سے مشرق جز بنا لیتے ہیں خدا تعالیٰ کو کائنات کا تو وہ جز نہیں ہے اور چاند اور سورج جو ہیں اس کے نظام کے اندر معمولی سے معمولی سے پرزے ہیں وہ قابل عبادت نہیں ہیں خدا کا بنائے ہوئے نظام کا ایک جز ہے شمس اور قمر حسبانہ کا العزیز العلیم اور خدا تعالیٰ ایک نظم و ضبط کے ساتھ پلان کے ساتھ کام کر رہا ہے تو یہ بھی اشارہ ہے کہ جب خدا کی پوری کائنات پلان کے تحت کام کر رہی ہے نظم و جباب کے ساتھ تو انسانی یہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی پلان نہیں ہے جہاں پوری کائنات نظم و انتظام کے ساتھ اور پلان میں بنی ہوئی ہے وہاں آپ بھی کسی قاعدے و قانون بنے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی اس قاعدہ قانون کی بازداری کرنی چاہیے تاکہ آپ پوری کائنات کے ساتھ ہماہنگ ہو سکیں یہ چوتھی بات معلوم بہول جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اور اسی نے بنایا ستاروں کو جس سے تم بر اور بحر کی اندھیریوں میں صحرا و سمندر کی تاریخیوں میں راستے معلوم کرتے تھے یہ ستارے تمہاری تقدیر نہیں بناتے تھے تمہاری تقدیروں پر حاکم نہیں ہے جیسے سداروں کی پرست کرتے تھے وہ لوگ یا بھارت میں بھی لوگ کرتے ہیں سیدارے کسی کی تقدیر نہیں بنانے یہ تو تمہارے خادم ہیں تمہیں راہ بتاتے ہیں حاکم تھوڑی ہے تمہارے تمہارے حاکم نہیں ہے تمہارے نوکر ہیں تم نے ان کو معبود بنا لیا حاکم بنا لیا وکاس کا دور بھی ہے بیچارے تمہیں راستہ دکھاتے ہیں تمہارے آسمان کو زینت بخشتے ہیں تمہاری دنیا کو زینت بخشتے ہیں یہ کیا تمہاری تقدیر کی خبر دیں گے تمہاری خدمت میں مزاج لگے ہوئے ہیں ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراقی اخلاق میں ہے خوار و زبوں اقبال نے کہا ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراقی اخلاق میں ہے خوار و زبوں تو یہ اللہ کے بنہوے وہ غلام خادم جو اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیے قد فصل لگایا دل قوم یعلمون دیکھو ہم کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں نشانیاں ہی تو مان رہے ہیں یہی تو مطالبہ ہے دوسرے کو نشانیاں لائیے توحید پر نشانیاں لائیے رسالت پر نشانیاں لائیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہے نشانیاں نشانیاں نہیں لگا دی تمہیں لیکن نشانی بولتے ہوئے نشانیاں مانگ رہے خدا کی توحید کی نشانیاں کلن کھلا ہیں اور آخرت کی نشانیاں تو اللہ جو زندہ کو موت سے اور یخرج الحی من المیت وہ ممکن میت من الحی جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے جو اللہ تو اس میں اشارہ قیامت کی قیامت کی بھی دلیل موجود ہے روز اس شخص دنیا میں تم دیکھ رہے ہو زندگی سے موت اور موت زندگی پیدا ہوتی ہے تو کیوں نہیں اس دنیا کی موت آ سکتی اگر زندہ ہے اور یہی آخرت ہے یہی سہمت ہے اور کیوں نہیں اس مردہ یہ مردہ مردہ ہونے کے بعد دوبارہ کیوں زندہ نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ خدا روزانہ مردہ زندہ کو پیدا کر رہا ہے جب اس کائنات میں روز و بھی یہ کھیل جاری ہے حیات سے موت اور موت سے حیات کا تو کیا استحال ہے اگر یہ آج حیات ہے اور کل کو موت ہو جائے اور, اور ہم موت ہونے کے بعد پھر حیات ہو جائے اس میں کون سی مطلب میں آنے والی تو آخرت کے دلائی بھی اس میں موجود تھا بڑی کی دلائی کے ساتھ بہو الدی انشاکم من نفس واحدہ دین فمستقر و مستودع پھر دیکھو کہ وہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے نفس واحد پہلے دکھایا آپ کو دانے اور گٹلی زمین میں دیکھیے پھر دکھایا آپ کو صبح چاند ستارے سورج آسمان میں دیکھیے اب آپ جو بیچ میں کھڑے ہیں آسمان اور زمین کے اب آپ اپنے آپ ہی دیکھ نیچے بھی دیکھ لیا آپ نے اور اوپر بھی دیکھ لیا آپ نے نیچے دانے اور گڈلی کو خدا نے پھاڑا اور اوپر پردیشت کو جان کر کے صبح کو بھی خدا نے پھاڑا اور سورج چاند اس نے اور ستارے اس نے نکالے اب آپ اپنے وجود کو دیکھ لیجیے بیچ میں آپ نے دیکھ رہے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارا وجود خود ایک نشانی ہے خدا من نفس واحد ایک ہی جان سے تم کو پیدا کیا ہے انسان کی زبانیں الگ ہیں لہجے الگ ہیں رنگ الگ ہیں تمام دنیا میں لیکن آدمی کے مقتضیات جبلی تقاضے الگ ہیں ایک سے ہیں بالکل ہر آدمی چاہتا ہے اس کا پیٹ بھرے ہر آدمی کی کی خواہشات ہیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو گھر آباد کرے بچے ہوں اس کے ہر آدمی کی خواہش ہے خوشی میں ہر آدمی مسکراتا ہے غم میں ہر آدمی روتا ہے تمام دنیا کا آدمی اگر کے زبانوں اور لہجوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے لیکن اپنی فطری خواہشات کے اعتبار سے ایک ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی اصل ایک ہے انسان کی اصل ایک ہے ایک ہی جگہ سے ایک نفس واحد سے انسان پیدا ہوا ہے یہ کوئی کہیں بھی مانے دنیا میں آپ کسی کی تکلیف ہوگی حضرت اور جلن کسی کے ساتھ بھی کریں وہ دکھ اس کا دل دکھ جائے گا محبت سے کسی سے بھی بات کریں دنیا میں کہیں بھی وہ خوش ہو جائے گا تو انسان کہیں بھی دنیا میں ہو ایک ہی ہے وہ نفس واحد سے پیدا ہوا ہے اب اس تقرر و مستعودہ اور پھر اس کے لیے ایک مستقر ہے اور ایک مستعودہ ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شارتن دلیل آخرت دے دی دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مستقر ہے اور ایک سودا ہے کے میں سودا سودا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں چیز امانت کے طور رکھی جاتی ہے لاکر ہوتا ہے بینک کا گوداؤن سے کی وہ ہے وہ سودا سودا گودام کو سودا اس لیے کہتے ہیں اردو جہاں کوئی چیز آگے سے آپ رکھیں وہ ہے وہ سودا اور جہاں مستقل رکھیں وہ ہے مستقر تو انسان کو دنیا میں سودا بھی ہے مستقر بھی ہے یعنی ماں کے پیٹ میں جب آدمی ہوتا ہے تو وہاں امانت ہوتا ہے کچھ دن کے لیے رہتا ہے مستقر نہیں ہوتا وہ اس کا وہ اس ٹائم نہیں رہتا ہے باہر آ جاتا ہے دنیا میں رہتا ہے دنیا میں آ جاتا ہے یہ اس کا مستقر ہوتا ہے ہر انسان کا ایک مسودہ ہے اور ایک مستقر ہے اور جب ہے تو پھر جب آپ نے قبر میں اس کا حوالے کر دیا قبر میں تو قبر بھی اس کے لیے مسودہ ہی ہے صرف پھر اس کا مستقر ہے آخرت ایک آج ہی دوڑ سے آپ نے اس کو ایک دم رکھ دیا ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے وہ اس کا مستودا ہے جیسے ماں کے پیٹ اس کے لیے مستودا تھا پھر اس کے بعد جب زندگی کا نیا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک مستودا اور ایک مستقل ہے یعنی قبر اس کا مستودا ہے اور مستقل اس کا آخر ہے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے یہاں دنیا میں ہوا تھا تو ہر کی ہر انسان کا ہم نے ایک مستقر بنایا ہے اور ایک مستودا بنایا ہے اس کو نسل واحد سے پیدا کیا ہے کیا یہ نشانی نہیں ہے خدا کی اور آخرت کی دنیا میں تمام انسان ایک ہی حساب سے پیدا ہوتے ہیں ایک ہی طرح سے مان کے پیٹ میں نو مہینے رہتے ہیں ایک ہی طرح فیکٹری میں ڈھلتے ہیں باہر نکل کر آتے ہیں خدا تعالیٰ آپ کی قدرت سے ہر آدمی کا جہاں ناک بننا چاہیے وہاں ناک بناتا ہے جہاں کان بنانا چاہیے وہاں کان بناتا ہے جہاں آنکھ بنانا چاہیے وہاں آنکھ بناتا ہے سب چیز اس نے چہرے پر لگائی ہیں صاف کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ تاکہ کوئی چیز آپ کھائیں اگر تو گلی غریب چیز نہ کھا لیں کھاتے ٹائم آپ کی ناک آپ کو بتا دیں کہ یہ صحیح چیز ہے قریبی لگایا ہے کان قریبی دیے ہیں آپ کی آنکھوں کے تاکہ ہر خطرہ آپ دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں محسوس بھی کر لیں سب چیز چہرے کے اوپر لگائی ہے اور ایک پلان کے ساتھ لگائی ہر چیز ناک ہے آپ کی اس کو ایسا محسوس بنایا ہے اس میں دھول کر کے نہیں جاتی آنکھیں سامنے ہیں سامنے ہی سے دیکھ سکتی تھی ان میں دھول اڑ کے آ سکتی تھی تو اس کے لیے بلکہ اللہ کے ساتھ تاکہ اس میں دھول دھول نہ جا سکے اندر بنائی ہیں آنکھیں تاکہ کسی حادثے کے اندر آپ کی آنکھیں چلی نہ جائیں آسانی کے ساتھ تو یہ سب اس نے ایک پورے جان کے ساتھ بنایا ہے انسان کو انسان کا وجود تو خود ایک ایک حکیم و خبیر خدا کی ہے حکیم و خبیر خدا کی دلیل ہے کیسا خود نظام دفاع بنایا ہے خون کے اندر خفے جراثیم بنا ہے جو امراض کا مقابلہ کرتے ہیں ایک سپاہی اللہ تعالیٰ نے بنا دی اپنے آپ انسانی جسم اپنی خود مرمت کر لیتا ہے چوٹ لگ جائے تو خود اپنے آپ <coughs> خود اس کی تلافی کر لیتا ہے آپ رہتے ہیں جب تک آپ زندہ رہتے ہیں گلتے نہیں سڑتے نہیں مرتے جاتے آپ کے ہو جاتے پورا ایک پلان لگ رہا ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ایک پلان ہے تو پھر تم نے آسمانوں کو دیکھا زمین میں بیج کو پھٹتے دیکھا آسمانوں میں سورج اور چاند کو نکلتے دیکھا اپنے وجود سے دیکھو یہ بھی خدا کے وجود کی دلیل تمہارا وجود خود خدا کے وجود کی دلیل ہم خط فصل نایا قومی قانون جو سمجھ والے ہیں ہم اس کے لیے بھی نشانیاں دیکھتے ہیں خالی علم جو ہے کافی نہیں ہے اللہ کو پانے کے لیے بحث علم کافی نہیں ہے اس کے لیے فکا یعنی سمجھ بھی چاہیے سمجھ چاہیے علم خالی کافی نہیں ہے اور فکا یعنی سمجھ یہ دل میں پیدا ہوتی ہے قرآن اپنا ہے قرآن مالا قلوبی اخبار ہوا آج کی سائنسدہ تو کہتے ہیں کہ دماغ میں ہوتی ہے مائنڈ سوچتا ہے آدمی کا قرآن کریم رہا نہیں دل یہ دل میں ہوتی ہے سمجھ دل میں ہوتی ہے دل دل دل میں بتاتا ہے آدمی کو دل متوجہ کرتا ہے علم سے کچھ نہیں ہوتا ورنہ انسان دیکھتا ہے ذرا کہیں خدائی کے اندر نکل آئے پرانی پوری قدیم تہذیب نکال لیتے ہیں کہیں ہڑپا کے اندر نکل آئے کوئی ذرا سی پرانی ہڈیاں تو پوری تہذیب نکال لیتا ہے انسان تو اتنا فری ہے اتنا علم والا ہے کہ پرانے زمانے میں پانچ ہزار برس پہلے لوگ اس طرح جیتے تھے یہ تہذیب تھی یہ کھاتے تھے وہ پیتے تھے پوری جکون کی پورا بنا کے رکھ دیتا ہے نظام پانچ ہزار برس پہلے کا ایک ذرا سا تختہ لکڑی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا کوئی ٹوٹی ہوئی چیز مل جائے اس سے پورا نکال لیتے ہیں فلسفہ اور اس پوری کائنات میں قدم قدم پر یہ نکلتا ہوا چاند یہ ڈوبتا ہوا سورج یہ ستارے یہ صبح یہ پھٹتی ہوئی گٹلی اس میں کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا آدمی کیا بات علم ہے انسان کے پاس فکا نہیں سمجھ نہیں سمجھ نہیں ہے پتی پر پھول کی ایک ایک اور پیڑ دست پر خدا کی قدرت کی نجانے کتنے کہانیاں تحریر ہیں انسان ان کو نہیں پڑھ رہا ہے اور ہڑپا میں نکلی ہوئی ایک مٹی کی ہنڈیا میں پوری تہذیب پڑھ لے رہا ہے پوری تہذیب کو دریافت کر رہا ہے کہ ہاں جب یہ ہے تو اس کے بسانے والے بھی ہوں گے اور شہر ایسا ہوگا اور لوگ ایسے ہوں گے کتنا کچھ نکال لیتا ہے آدمی اور قدم قدم پر خدا کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان نشانیوں میں خدا کی عظمت کے نشان تلاش نہیں کرتا اس لیے کہ علم ہے فقہ نہیں ہے تو خدا فقہ والوں کو یعنی جن کو خدا نے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے ان کے لیے دلائل بیان کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ نے بہ لینسما انسان کو پیدا کیا پہلے آسمان زمین آسمان پھر انسان اور پھر انسان کی غذائیں جو انسان کے لیے بنائیں جو خدا کی مہربانی اور رحمانیت مضبوط ہے بہو لذیذ ایمان پھر اس خدا نے آسمان سے پانی برسایا فاخرجنا به نبات كل شيء اور پھر اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا اور پھر ان سے ہرے بھرے کے تو درخت پیدا کیے اور پھر ان پر تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے ایک دانہ تم نے بویا تھا ہزار دانے خدا نے تمہیں واپس کر دیے تمہاری غذا کا انتظام کیا تمہارے مویشیوں کے لیے الگ کیا تمہارے لیے الگ کیا متعلقم علیہ نامکم تمہارے لیے الگ غذائیں پیدا کی الگ قسم کی اسپیشل اعلیٰ درجے کی اور مویشی کے لیے الگ قسم کی پیدا کی اس کی روزی کا انتظام دیکھو اس نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے مناسب جو غذائیں چاہیے تھیں تم کو وہ اس نے تمہارے لیے پیدا کی ممین نقلی من تلحا کے نمان پھر اس نے پھل پیدا کیے تمہارے لیے ابھی بیان تھا نباتات کا سبزیوں کا اب پھلوں کا بیان لگا لگا رہا ہے تمہاری غذا کے لیے ومن نقلی من تلحا اور پھر کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جن کی گیلے جھکی پڑتی ہیں جھکی پڑتی ہیں جھکی پڑتی ہیں اس میں صاف ظاہر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہتا تمہارے لیے تو کافی دبا خالی ہے گیہوں پیدا ہو جاتا تمہارے لیے کوئی اور اور کوئی ایک مارن پیدا ہو جاتا تمہارے لیے بس کافی تھا یہ طرح طرح کی سینکڑوں اقسام کی نباتات سینکڑوں اقسام کے پھل اور پھر للچانے والے مہک ہے تو تمہیں للچا رہی ہے آم کی خوشبو دیکھ کر بےقرار ہوئے جا رہے رہے رہے ہو کھجور کے کے کے کے شگوفے شگوفے لٹک لٹک ہیں تمہاری تمہاری توجہ توجہ کو کو کھینچنے کھینچنے لیے لیے پھر کیلے گچھے گچھے اور اور اور اور دلچسپی انگور زیتون انار یہ سب ان کا باغات کے باغات بنائے ہیں پھل کے آپس میں ملتے بھی ہیں اور جو نہیں بھی ملتے سبزیوں سے بھی ملتے ہیں مختلف چیزیں یہ ایک پوری دنیا جو اس نے آباد کی ہے تمہارے لیے خان کی نعمتوں کی مادے کا اندھا ہوا اگر ہوتا تو اتنا تمہاری فطرت دلچسپی تمہاری رغبت کا اتنا خیال کیسے رکھ لیتا ہو اگر یہ چیز اب نہ پیدا ہوئی ہوتی ایک ایک چیز کا تمہاری ایک ایک تمہارے تمہیں خوشبو اچھی لگتی ہے تو وہی خوشبو جو مزے اچھے لگتے ہیں تو وہی مزے تمہاری جسم کو جیسی چیزیں چاہیے وہی نظریات اور وہی اس میں الٹانی اور وہی ساری چیزیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری جسم کو چاہیے صاف ظاہر ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اس نے تمہاری زبان کو بنایا ہے اسی نے تمہاری زبان کو بنایا ہے یہ نہیں ہے کہ روح کا دیوتا کوئی اور ہے اور پھلوں کو بنانے والا کوئی اور ہے جو تمہارے جسم میں اور غذا میں مطابقت ہے اسے صاف ظاہر ہے کہ ایک ہی انجینئر کا پلان سارا کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ نہیں بتا رہی ہیں انظروا الى ثمره اذا اثمر دیکھو ذرا اس کے پھل کو جب یہ پھل پک رہا ہے اذا اثمر جب یہ پھلدار ہو رہا ہے اور جب یہ پک رہا ہے واحد اللہ تعالیٰ نے بولا ہی ارے بولنا چاہیے تھا جمع سیگا کہ ان کے پھلوں کو دیکھو سارے پھل جتنے بھی ہیں زیتون ہے انگور ہے رمان ہے انار ہے ان کے پھلوں کو دیکھو تو جمع کر سیگا ہونا چاہیے تھا اس کے پھل کو دیکھو واحد کیوں بولا انظروا الى ثمره ہی اس کے پھل کو دیکھو وہ نہیں اس کے پکنے کو دیکھو یہ ہوتا ان کے پھلوں کو دیکھو ان کے پکنے کو دیکھو بائک کا لگانا بول رہا ہے یہ سمجھانے کے لیے ایک ایک چیز کو توجہ سے دیکھو ایک ایک چیز کو توجہ سے دیکھو کنسنٹریٹ کر کے مائنڈ کو اور مت دیکھ لو سب چیزوں کو ایک دم کہ ہاں ہو رہی ہیں بن رہی ہیں ایک ایک چیز پر توجہ ڈالو ایک ایک چیز کے اوپر کیسے پک رہی ہے کیسے رنگ بدل رہی ہے کیسے خوشبو آ رہی ہے کیسے مزہ آ رہا ہے یہی تو ہے خدا کا صحیح ہے فطرت جس کو پڑھ کے خدا کو پاؤ گے یہی ان نفیزا لکم لایا قومون آیت ہیں نشانیاں ہیں ان میں ان کے لیے جن کے دلوں میں ایمان ہے قومی یؤمنون ایمان کا سمرہ ہے ہدایت دل میں گداز ہوتا ہے تب خدا کی شناخت ہوتی ہے اور دل پتھر ہو جائے تو ہزار نشانیاں ہوں آنکھیں کچھ نظر نہیں آتی آیات ہیں مگر ان کے لیے جن کے دلوں میں ایمان ہے نقی ظاہر آیا تھا جو قومی کے جنوب وہ جعلو اللہ سرکا الجن اور ان کم وقتوں نے اس کے مقابلے میں جنوں کو خدا کا شریک بنا دیا پاگلوں کی اپنی دیکھیں ایک وہ خدا کائنات ہے جو دانے بجلی کو پھاڑتا ہے اور ایک وہ خدا ہے جو سورج کو نکالتا ہے چاند کو نکالتا ہے اور جو سفید صبح پھیلاتا ہے آسمان کے اوپر اور جو پردہ سب کو چار کر کے صبح کو طلوع کرتا ہے وہ خدا جو ہمارے لیے افلاقان کی غذائیں پیدا کرتا ہے خوشبو خوشبوئیں ہم کو دیتا ہے وہ خدا وہ طاقت والا اس کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے جو ایک ایک ذرے کو بھی دیکھ رہا ہے اور پوری کائنات کو بھی گٹھلی کو بھی اور بیج کو بھی دیکھ رہا ہے اور سورج کو بھی دیکھ رہا ہے ایک تو وہ خدا ہے اور ایک وہ پیپل کے اندر جو گھٹنی رہتی ہے وہ تو یہ اس کو برابر سمجھ رہے ہیں پیپل کی جڑ میں رہنے والی گھٹنی پیپل تلے کی گھٹنی اور اللہ تعالیٰ ایک ہی حقیقت ہے نزدیک وہ جاد اللہ سب جن اس کو شریک بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے بھی چڑھاوا اس کے لیے بھی چڑھاوا اس کے آگے آگے بھی بھی ڈنڈو ڈنڈو اس کے یہ ایک سے مقام دیتے ہیں یہ دیوتا کیا ہے جنہوں سے کچھ جنہوں نے پرانے زمانے کے جوہلا ان کے اس سے کچھ ڈرے متاثر ہوئے اور خدا بنا ڈالا ان کے آگے چراغ دینے لگے ہر کوئی چڑھنے لگے کہ ناراض نہ ہو جائیں جائے نہ ہو جائے ماتا جی بن گئی کوئی دیوی جی بن گئی کوئی تو کیا خدا کو پہچانا ہے لوگوں ایک خدا کی کائنات پوری کائنات جو خدا کی عظمت کی داستان سنا رہی تھی اس خدا میں یہ چڑیل اور اردو کو جو ہے خدا کے مقام پہ لے کر کے بٹھا دیا اللہ خراق لہو بنین و دن و خلق جبکہ خدا تو پوری کائنات کا خالق ہے کہاں خالق اور کہاں اس کی ادنا مخلوق جس کو خود بناتا ہے تم اس کو ایک مقام دینے لگتے ہو و خرقو لہو بنین و دن بغیر عین اور اس کے لیے پھر بنین اور بنات بناتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں تراشتے ہیں اس اللہ کے لیے جو خالد ہے کہنا سے جو خالد ہے اسے اپنے کسی مددگار مددگار کی ضرورت ہی کم ہے اس نے ہر چیز کو بنایا ہے تو پھر اس کے بیٹے بیٹی ماننے کی ضرورت ہے جسے عیسائی بیٹا مان لیتے ہیں اور یہ مشکل کی بیٹیاں مانتے ہیں خدا تعالیٰ کی دیویاں ہیں دیوی سچی ماں ہیں سسوں کی ماں ہیں یہ سب کیا ہیں دیویاں کیوں ہیں خدا کی بیٹیاں کیا ضرورت ہے خدا کو مددگاروں کی جب وہ ہر چیز کے خالق ہے ہی وہ ہر چیز کو تخلیق کرتا ہے اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب بنی و بنات بناتے ہیں بغیر علم ہے اللہ بلند ہے اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں جیسی باتیں یہ کرتے ہیں وہ تو بہت بردر وجود ہے بڑا عالی وجود ہے بڑا عالی شان اس کی تو رحمت اور رافت اور محبت اور عظمت پوری کائنات کے اندر سمندروں کی طرح موجی مار رہی ہے یہ کہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا کے ساتھ شریک کرنے لگے ہیں جو خدا کے غلام اور خدا کی کائنات میں ادنا ترین حیثیت رکھتے ہیں اتنی عقیل کے اندر نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرما رہا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک پورے رقو میں ایک اور اشارہ بین الصدور میں چھپا ہوا جو جگہ جگہ جو ان کے تمام سوالوں کا جواب ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اس میں سے کومبل نکالتا ہے تو کیا وہ اللہ ہر انسان کی فطرت میں جو خدا کی پہچان کا ایک بیج چھپا ہوا ہے اس کو پھاڑ کر کے اس میں ایمان کی طرف نہیں ہوگا اللہ فارق الحبی بنوا اور وہ اللہ جو زندہ کو مردہ میں سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے کیا وہ آج کی زندہ قوموں کو ایک مردہ قوم میں اور ایک مردہ قوم کو زندہ قوم میں تبدیل نہیں کر سکتا آئے دن وہ موت جیسے حیات و حیات سے موت کو پیدا کرتا ہے کیا وہ اسلام کو ایک زندگی کا کارواں اور تمہیں جو تم بہت بڑھ کے بول رہے ہو تمہیں تاریخ کے مردہ خانے میں نہیں ڈال سکتا وہ اللہ تعالیٰ جن کو زندگی میں سے موت اور موت زندگی کو پیدا کرتا ہے اور پھر وہ اللہ جو صبح کو پھیلاتا ہے پردہ شب کو چار کر کے کیا وہ تمام گناہ اور جس کی اندھیریوں کو دور کر کے ایمان کا اجارا نہیں پھیلا سکتا بالکل پھیلا سکتا ہے اور پھر وہ خدا جو اپنے علامات مقرر کرتا ہے سمندروں میں تاکہ راہ دکھائے کیا وہ انسانوں کو سچی راہ بتانے کے لیے کوئی علامات مقرر نہیں کرتا یقین کرتا ہے اور یہی سی کتابیں ہیں اس کے رسول ہیں اور پھر وہ اللہ جس نے ہر انسان کے لیے دنیا میں ایک مستقر سودا بنایا ہے کیا اس نے آخرت کے لیے کوئی مستقر سودا نہیں بنایا ہے اور پھر وہ اللہ جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تاکہ انسان کا جسم کو غذا ملے کیا وہ اللہ آسمان سے برکتیں اور کتابیں اور نازل نہیں فرماتا اپنی ہدایتیں تاکہ انسان کو روحانی غذا ملے بولے جی اللہ نے مان وہ تو بارشیں برساتا ہے تاکہ لیے اناج غلہ اللہ گئے تو کیا وہ نہیں اتارتا آسمان سے ہدایت اپنی تاکہ انسان کو فلاح اور فلاح ملے ایسا بھی ہوتا ہے جب یہ سارا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کو انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے خدا تعالیٰ موت زندگی پیدا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ مسلمانوں کو عزت کا مقام زندگی کا مقام دے سکتا ہے خدا تعالیٰ پھر آخرت کو بھی لا سکتا ہے جب وہ موت زندگی پیدا کرتا ہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یہ دلیل ہے آخرت کی اور رسالہ کی دلیل یہ ہے کہ خدا آسمان سے بارش برساتا ہے تمام خدا تمہاری اگاتا ہے تو کیا وہ خدا تمہارے لیے کا کوئی انتظام نہیں کرتا تو تمہیں ہدایت بتایا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے جو بارشیں تمہارے لیے اتارتا ہے کہ کہیں تم مر نہ جاؤ بھوکے وہ تمہارے لیے کتابیں اور ہدایت نہیں اتارتا کہ کہیں تم گمراہی میں ٹھٹرتے ہوئے ٹھوکرے کھاتے ہوئے نہ مر جاؤ وہ اس کا انتظام نہیں کرتا جسم کا تو انتظام کرتا ہے روح کا انتظام نہیں کرتا یہ رسالت کی دلیل مولوی عبد اللہ سما ایمان اور پھر یہ کہ تم جو زبان تان دراز کرتے ہو کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے مسلمان کیا ہے ہم کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں ہمارا قلوب غلف ہے تو جو اللہ تانے کو پھاڑ کر شرموں سے نکال لیتا ہے وہ تمہارے مردہ دلوں کو پھاڑ کر بھی اس کے اندر جو اللہ کی معاشت کا بیج ہے اس کی تناور درخت بنا سکتا کو خبی و نوا ہے یہ سارے اشارے بیٹھے دور نہیں جلاتا ان کو جواب دیے ہیں اور آخر میں یہ دلیل کی دلیل ہے اور تبصرہ کا تبصرہ کہ اللہ کو تو بلند ہونا چاہیے اگر اللہ وہی ہے جو کائنات کا خالق ہے تو اس کو کبھی بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برابر نہیں ہونا چاہیے اس کا مقام یہ نہیں ہونا چاہیے سبحانہ ہو تعالیٰ عمایہ سکون اگر تو تجربہ ایک بار اور سن لیجیے آپ کی طرف کی روشنی میں دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے اور وہی ہے جو زندہ کو مردہ میں سے اور مردہ کو زندہ زندہ میں سے نکالتا ہے اے لوگوں یہ ہے تمہارا اللہ پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو وہ ہے جو صبح کو پردہ شک میں سے کر کے پھاڑ نکالتا ہے اور وہی ہے جو رات کو سکون رات کو لاتا ہے تاکہ تمہیں سکون ملے اور وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے مقرر کر دیا ہے یہ ایک جاننے والے زبردست کا اندازہ ہے اس کا پلان ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تمہیں سمندر اور صحرا کی تاریخیوں میں راہ دکھائیں جو جاننے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں پیش کر رہے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہیں بھی بنایا ہے ایک نسلے واحد سے پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار بنائی ہے اور ایک جائے امانت بنائی ہے سوپے جانے کی جگہ ہم نشانیاں اپنے بیان کھول کھول کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں پھر وہی ہے جس نے آسمان سے بارشیں برسائی ہیں اور پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر سبزہ اگایا ہے پھر اسی سے ہم نے اگائے ہیں ہرے بھرے کھیت اور درخت جس سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں پھر ہم ہی ہیں جنہوں جس نے کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے ہیں جو بوجھ کے مارے چھکے پڑتے ہیں اور ہم نے باغات بنائے ہیں انگور سیتون اور انار کے یہ پھل جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور صفتوں میں ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں دیکھو ذرا اس کا پکنا جب وہ پھلتا ہے اور دیکھو ذرا اس کے پکنے کی کیفیت یقیناً جو یقین ایمان رکھنے والے ہیں ان سارے واقعے میں اس کے لیے نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں نے تو اللہ کے ساتھ جنہوں کو شریک کیا ہے جبکہ خدا تو خالق ہے ان کا اور انہوں نے تراشے ہیں اللہ کے لیے لڑکے اور لڑکیاں جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے پاک ہے اللہ ان باتوں سے اور بلند ہے ان ساری چیزوں سے جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں یہ جو ہے آج کے لیے کہتے خون پھینکنے کی مشین ہے سائنسدانوں نے نے کہہ دیا ہم خون پھینکتے ہوئے دیکھا کیونکہ اس کو دماغ کو ہم نے سوچتے ہوئے دیکھا ہے کیا کہتے ہیں دماغ سوچتا ہے کسی کا دل کے دماغ سوچتا ہے دیکھا کہ انہوں نے ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا کہ دماغ سوچ رہا ہے اس وقت دماغ میں تو لوٹڑا ہی اور کیا ہے دل بھی ایک لوٹڑا ہے ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ دماغ سوچتا ہے دل سوچتا ہے دل کو نکال کے طرف سے دیکھیں دماغ کیسے سوچیں گے علم جو ہے وہ دماغ میں آتا ہے فقہ جو ہے وہ دل میں آتا ہے کس نے مقرر کی نہیں اللہ نے عمل دیے آپ کو دیکھنے کا عمل دیا ہے کان کو سننے کا عمل دیا ہے ناک کو سونگنے کا عمل دیا ہے دماغ کو علم یعنی جاننے کی صلاحیت دی ہے دل کو سوچنے کی صلاحیت دی دیجیولہ بدل کی حدیث صاف ہے انسان کے دل میں گوشت کا جسم میں گوشت کا ایک لوٹا ہے آپ نے فرمایا مرغ انسان کے سینے میں گوشت ایک لوٹا ہے جسے قلب کہا جاتا ہے ہدایت محبت انوار رہی اسی پر آتی ہے نزلہ ابھی کیا قرآن کیا کہا تو اللہ تعالیٰ نے رسول آپ کے دل پر نازل کیا ہے یہ تو کہا کلمنگان ادوبہ لکیلا کئی نہو نزلہ اعلیٰ قلبی قرآن کو اللہ نے آپ کے دل کے اوپر نازل کیا ہے یہ جو ہمارا محاورہ ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہے دل میں میرا خیال آیا دل میں میں نے سوچا یہ بھی اس لیے کہ واقعی دل میں خیال آتا ہے وہ دل ہی سوچتا ہے سوچتا دلی ہے دماغ نہیں سوچتا ہے دماغ میں علم آتا ہے دماغ معلومات کو جمع کرتا ہے کلیکٹ کرتا ہے لیکن ہدایت بصیرت سبق لینا کسی چیز سے جس کا مدار ہے دل کی جو سرمایہ کہ اضافہ جو جب جب یہ دل جو ہے سدھر جاتا ہے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے تو ہمارے حضور حضور اشار تو یہ ہے اور قرآن کریم جگہ جگہ یہی فرما رہا ہے تبرونا قرآن ہوا قرآن سے نفیت میں نہیں پکڑتے دل پر ڈالے ہیں دماغ میں نہیں دل پر ڈالے ہیں دل میں آتی ہے ففا دل میں آتی ہے سمجھ دل میں آتی ہے معلومات دماغ میں آتی ہے علم کے لیے یہ ہے فا سمجھ کے لیے یہ ہے یہ قرآن کریم اور رہ گیا سائزہ یہ کہتے ہیں سائزہ بلاجی کی پھینکتے ہیں سائزہ سکتے ہیں یہ چوٹی سے بنا ہوا ہے کیا یہ بھی تو گوشت ہی ہے بھیجا اسے کہتے ہیں یہ بھی تو گوشت ہے یہ گوشت ہے یہ وائٹ ہے یہ وائٹ ہے ذرا یہ ریڈ ہے تو یہ سوچا یہ نہیں سوچا کہ کیا رہی ہے ان کے پاس روح تو وہ کرنٹ جی۔ ہے جو پوری مشین کو چالو رکھتا ہے اور یہ آزاد ہے دماغ اور دل اور آنکھ اور کان پورے یہ پرزے ہیں جسم کے اور آنکھ میں بھی ہے دل میں بھی دماغ میں بھی ہے تو کرنٹ ہے اچھا مطلب یہ کہ سب لوگ یہ کریں کہ سب کا کام ہے آپ سب لوگوں کا کام ہے مسلمانوں کا کام ہے بہت اچھا کام ہے بڑھانے جا رہے سب لوگوں کا فرض ہے کہ اس کے لیے مطلب ہے شادی والے گھر میں سب جو ہو اور لوگوں کو تعلیم کے جائے تعلقات اچھے ہوں جواب ماحول ہو اور دوسری بات یہ بھی جلدی آئے اور تیسری بات یہ کہ ہم لوگوں نے عورتوں کا بھی پروگرام شروع کیا ہے وہاں ممبر رضا صاحب کے یہاں طالبان کل کبھی رکھیں گے پرسوں پرسوں کہہ رہے تھے سات سات پرسوں کہہ رہے تھے ممبر اچھے پورا تو اب کل تو ہم جانا ہوا نا میں اعلان کروں گا نا میں یہاں یہ تو آپ طے کر کے بعد میں اعلان اعلان کیجیے گا الحمد اللہ